والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں چار ماہ دس دن بطور عدت گزاریں اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور اپنے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد اب وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کی بیوی کی عدت چار ماہ دس دن ہے اس کے بعد اگر وہ عورت شرعی حدود میں زینت اختیار کرے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اولیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے منع کریں چار ماہ دس دن کے ذریعے مدت کی تحدید میں حکمت یہ ہے کہ اگر حمل ہوگا تو ظاہر ہو جائے گا پانچویں ماہ کی ابتدا میں حمل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے بعض لوگوں نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس مدت کے بعد وفات پانے والے کی محبت اس کے دل میں کمزور پڑ جاتی ہے اور شادی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے فوائد نمبر ایک اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و اجل الجل یزانہ حمل ہن کہ حاملہ عورت کی عدت بچے کی ولادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبیہ اسلمیہ کو وضع حمل کے بعد شادی کی اجازت دے دی تھی حالانکہ ان کے شوہر کے انتقال کو چند ہی دن ہوئے تھے متفق علیہ نمبر دو دوران عدت عورت کو شادی زینت اور بغیر شدید ضرورت کے شوہر کے گھر سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے پہلی بات پر علماء کا اجماع ہے دوسری بات کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگائے اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو آپ نے اجازت نہیں دی متفق علیہ اور تیسری بات کی دلیل فریا بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے شوہر کو بھاگے ہوئے غلاموں نے مدینہ سے دور کسی جگہ قتل کر دیا فریا کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں اپنے خاندان والوں کے پاس عدت گزارنے کی اجازت دیں اس لیے کہ جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں دور تھا تو آپ نے انہیں اجازت نہیں دی ابو داود ترمزی نسائی احمد وغیرہ البتہ آپ نے بعض صحابیہ کو دن میں ضرورت کے پیش نظر غالباً باغ کا پھل توڑنے کی اجازت دی تھی